Welcome to lecture number 35 five of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے پرموٹیشنس اسٹڈی کی فیکٹوریلس کی بات ہوئی اسے پہلے ایکسپنینشل اسموتنگ بھی ہم نے کور کیا ڈفرینٹ ایگزامپلس کی دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کون سا ٹول ایکسپینشل اسمودنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک بات پچھلے لیکچر میں رہ گئی تھی وہ تھا کمبینیشنس تو آج کے لیکچر میں ہم کمبینیشن سے شروع کر رہے ہیں واٹ آر کمبینیشنس کیا ڈیفینیشن ہے کس طرح سے کمبینیشنس ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور پھر کمبینیشنس کو بائنومیل ایکسپینشنس میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن کیا ہے کس طرح سے فارمولے لکھے جاتے ہیں یہ بھی ہم آج کور کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹری پرابیبلٹی تو آج کا لیکچر ایک حصہ کمبینیشنس پہ ہم فوکس کریں گے and then we'll get on to probability جو ایک بہت ہی دلچسپ سبجیکٹ ہے ٹاپک ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے پہلے بھی میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو آئیے ہم کمبینیشنس سے اس لیکچر کو شروع کریں تو آئیے سلائڈس کی طرف چلیں ایلیمنٹری پرابیبلٹی پارٹ ون یہ مین ہمارا فوکس ہے آج کا تو آئیے اب کمبینیشنس سے بات شروع کریں مگر اس سے پہلے let me refresh your memory کہ فیکٹوریلس کیا تھے اور پرموٹیشن کیا تھی فیکٹوریل آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ کسی نمبر کا فیکٹوریل اگر نکالنا ہو تو اس نمبر سے آپ یا تو بیکورڈس چلتے ہیں مثال کے طور پہ فیکٹوریل آف فائیو تو backward you start multiplying five into four into three into two into one یعنی آپ نے ون تک جانا ہے this is the definition of a factorial دوسرا طریقہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا تھا کہ آپ ون سے بھی شروع کر کے فائیو تک آ سکتے ہیں کوئی بھی فیکٹوریل اگر ہم لیں گے لیٹ سے ٹین کا فیکٹوریل ہے تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ ten into nine into eight اس طرح سے ملٹیپلائی آپ کرتے جائیں گے till you come to the number one and again one سے شروع کر کے تو ٹین تک آپ جا سکتے ہیں تو یہ فیکٹوریل کی ڈیفینیشن ہوئی تھی پھر ہم نے بات کی کہ پرموٹیشنس کیا ہوتی ہیں پرموٹیشنس تو پرموٹیشنس کی آپ کو ایگزامپلس بتائی گئیں کہ ڈفرینٹ uh, طریقوں سے اگر کام کیے جائیں چھوٹی سی اگزامپل تھی اے اور بی کی کہ اگر if A can be handled in two ways and B can be handled in three ways تو how can A and B be handled in how many ways can these two be handled تو وہ پروڈکٹ ہمیں معلوم ہوا کہ پروڈکٹ استعمال ہوگا in this case three into two equal to six پھر اس کی فردر جرنلائزیشن کی گئی تھی کہ این کا فیکٹوریل این کا جب ہم اگر این آئٹمس ہیں تو ہاؤ مینی پرموٹیشن ٹو ہے تو این کا فیکٹوریل پھر آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ you can break it down also you can write it as n into n minus one کا فیکٹوریل یعنی آپ اس کو بریک کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہی بات جب ہم کمبینیشنس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ اصل میں بیسک آئیڈیا تو وہی ہے کہ فیکٹوریلس ہم استعمال کر رہے ہیں اور ڈفرینس جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ difference between permutation and combination کیا ہے کہ in permutations there is a definite order which you have to follow ایک خاص اسکیم آف تھنگس ہے ایک خاص کمبینیشنس ہیں وہ سارے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے but in combinations you don't have to do this تو آئیے اب سلائڈ پہ چلیں ود دس ایکسپلینیشن تو پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کے کمبینیشنس ہوتے کیا اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ arrangement of objects without caring for the order in which they are arranged اس کو کہتے ہیں کمبینیشنس یعنی arrangements of objects without caring for the order in which they are arranged are called combinations. I suggest کہ آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھ بھی لیں اور اس کو ذہن نشین بھی کر لیں کہ یہ ارینجمنٹ آف آبجیکٹس ہے without caring for the order in which they are arranged پھر فردر یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ number of n objects taken r at a time اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے بائی دس سمبل اس کو این اور سی اسٹینڈس فار کمبینیشنس اور r is the actual number of objects جو ایٹ اے ٹائم آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس آپ کے پاس ہے دیٹ از این اس میں سے پھر آپ آر آبجیکٹس سلیکٹ کر رہے ہیں ایٹ ون ٹائم اور آپ نے کرنا کیا ہے کمبینیشنس کے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر میں اس ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس میں کمبینیشن بناؤں آر آبجیکٹس کے وچ means you can have ways many combination as you like چونکہ آرڈر کی تو یہاں پابندی ہے نہیں تو there is a possibility of developing a large number of combinations تو اس سلیکشن کو پلیز ریمبر کہ جب کمبینیشن میں اس قسم کی بات ہوگی تو ایک تو یہ آر کی ویلو آپ کے سامنے آئے گی اور دوسرا total number of objects which is n اور فارمولا ذرا نوٹ کریں کس طرح سے لکھا جا رہا ہے این سی کیپیٹل آر یعنی کمبینیشن جہاں پہ آبجیکٹس کا ٹوٹل نمبر این ہے اور اس میں سے r at a time select کیے جا رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں تو یہاں اس کو جس طرح سے لکھا جاتا ہے اس کا دوسرا ایک سمبل ہے کہ within brackets n r لکھ دیا جاتا ہے جس میں ٹاپ پہ این لکھا جاتا ہے اور آر اس کے نیچے لکھا جاتا ہے so you have two ways of writing اور ڈسکرائبنگ اے کمبینیشن پھر اس کا فارمولا نوٹ کریں کہ n C r is equal to factorial of n divided by factorial of r into n minus r کا فیکٹوریل اس کو دوبارہ let's go over it permutation آپ نوٹ کریں جو پرموٹیشن کا فارمولا تھا وہ تھا سمپلی اگر ٹوٹل آپ پرموٹیشن دیکھ رہے ہیں تو این تھا یہ آپ کو یاد ہوگا اور یہاں پہ ڈفرینس اب کیا ہے کہ این کا فیکٹوریل اور اس کو ڈیوائڈ ہم کر رہے ہیں آر کے فیکٹوریل سے and this factorial is multiplied by the different of the two یعنی این مائنس آر کے فیکٹوریل سے ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے اس کی پھر ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ number of combination of three different objects A B C taken two at a time تو اس کو اسی فارمولے کے حساب سے یعنی تین n is equal to three اور r is equal to two تو فارمولا کیسے لکھا گیا کہ factorial of that is n کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی آر کا فیکٹوریل از اور آف این اینڈ آر کا فیکٹوریل دیٹ از مائنس وہ ایک بنتا ہے دو کا فیکٹوریل دو ہی ہوتا ہے اور تین کا factorial three into two into one six بنتا ہے تو سکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹو اور جواب تین آ گیا اب ایکچوئل کمبینیشنس کون سے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین آئٹم ہے اے بی سی تو ان کو جب آپ کمبائن کریں گے ٹو ایٹ اے ٹائم کہا جا رہا ہے تو اے کو بی سے پہلے کیا جا رہا ہے پھر اے کو سی سے کیا جا رہا ہے اور پھر باقی وہ دو رہ جاتے ہیں بی اور سی تو اس طرح سے یہ تین دیز تھری کمبینیشنس یہ تین objects taken two at a time آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کیے گئے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب اور ایگزامپلس آپ کے سامنے just to clarify the method جو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ فور سی ٹو کیا اس کا مطلب ہوا کہ total number of item is four اور selection at a time is two اور فارمولا میں بتایا گیا کہ این پہلے دیٹ از فور فور کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی آر کا فیکٹوریل دیٹ از ٹو اور دونوں کا ڈفرنس اس کا factorial that's four minus two کا فیکٹوریل تو یہ اس کو سالو جب ہم کر رہے ہیں تو آنسر ہمارے سامنے آ رہا ہے سکس اور نیکسٹ دیکھیں فائیو سی ٹو یہ بھی وہی بات ہے کہ این کی ویلو پانچ ہے یہاں پہ فائیو کا factorial divided by r is two دو کا فیکٹوریل اور فائیو مائنس ٹو کا فیکٹوریل اس کو بھی جب آپ نے حل کیا تو جواب دس آیا اور یہاں بھی وہ میتھڈ آف کیلکولیشن جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نیومریٹر میں کون سا فیکٹوریل ہے یہاں پہ تین کا فیکٹوریل آپ کو نظر آیا تو اس لیے ہم نے جو نیومریٹر میں ویلیو تھی اس کو ہم نے جب ایکسپینڈ کیا تو five into four into factorial of three کیا تاکہ وہ حل ہو جائے اور دو کا فیکٹوریل تو دو ہی ہے اس لیے دو نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کو جب حل کر رہے ہیں تو دس جواب آ رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی بات ہم کر لیں کہ اسینشلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمبینیشن کا جو فارمولا ہے extremely straightforward and simple کہ جس میں صرف یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمس کیا ہیں دیٹ از این اور فارمولا کیا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف آئٹمس کا فیکٹوریل پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے جو سلیکٹڈ آئٹمس ہیں ان کا factorial multiplied by the factorial of the difference of n and r یعنی اتنا آسان فارمولا ہے یہ امیجیٹلی آئی بلیو کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا ہوگا اور یہ سوال بھی آپ نے دیکھے کہ بڑے سمپل اسٹیٹ فارورڈ ہیں صرف ایک ہی وہ چھوٹی سی بات تھی جو میں نے ایکسپلین کر دی کہ جب آپ ایکسپینڈ کریں تو یاد رکھیں کہ نیومریٹر میں کون سے فیکٹوریل ہیں ان کو تاکہ کینسل کرنے کے لیے جب آپ ڈینومینیٹر میں جو آپ کے فیکٹوریل ہیں اور نیومریٹر کی جو فیکٹوریل کی ویلیو ہے جب آپ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو اس طرح سے ایکسپینڈ کریں کہ ڈینومینیٹر کے فیکٹوریل نیومریٹر کے فیکٹوریل سے ڈائریکٹلی کینسل ہو جائیں یعنی اس حد تک ایکسپینڈ کریں اور یہ let me repeat this once again کہ ایز این ایگزامپل کہ اگر ہم سے کہ دس آئٹمس ہیں اور five selected at a time ہیں تو نیچرلی دس کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی فائیو کا factorial multiplied by ten minus five کا فیکٹوریل یعنی دو پانچ کے فیکٹوریل آ گئے تو اب صاف ظاہر ہے جب آپ ٹین کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ ten into nine into eight into seven into six اور پھر فائیو کا فیکٹوریل اور ڈینومینیٹر میں دو پانچ کے فیکٹوریل ہیں تو ایک کینسل ہو رہا ہے اور باقی آپ ملٹیپلیکیشن کر کے تو جو نیومریٹر میں بھی فائیو کا فیکٹوریل ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور آپ فائنل فائنل جو کیلکولیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اس قسم کے پرابلمس کو حل کرنے کا اس سے سمپلیفائی ہو جاتا ہے rather than resolving and calculating each factorial separately and then multiplying the values وہ کافی ایک لمبی چوڑی کیلکولیشن اس سے ہو جاتی ہے تو اس سے کام ہمارا فیکٹوریل کا ملٹیپلیکیشن کا ڈویژن کا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو آئیے اس کی کمبینیشن کی ایک اور ایگزامپل دیکھیں کہ ایک ورڈ پرابلم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اور وہاں سے آپ اخذ کر رہے ہیں آپ خود لکھ رہے ہیں فارمولے میں اس کو فارمولا کی شکل میں آپ لکھ رہے ہیں the problem is narrative type کا پرابلم آپ کو بتایا جا رہا ہے اور یہ پرابیبلٹی ٹائپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان میں اس ٹائپ کے کمبینیشن کے پرابلمس بڑے کامن ہوں گے so let's look at this word problem تو اس کو کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ in how many ways a team of eleven players can be chosen from a total of fifteen players یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کمبینیشن کا سوال ہے کہ ٹوٹل نمبر از ففٹین یعنی این کی ویلو ہے ففٹین اور یہاں پہ الیون پلیئرس کو ایٹ اے ٹائم سلیکٹ کرنا ہے تو دیٹ مینس کہ آر کی ویلو ہے اب آپ نے گیارہ پلیئر آپ کئی مختلف طریقوں سے ان ففٹین میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ کون سے کتنے کمبینیشنز بنیں گے کس طرح سے یہ کیا جائے گا تو اس کا essentially we have written the formula now equation کی شکل میں اس کو لکھ رہے ہیں کہ ففٹین سی الیون اس کو جو اس کی نوٹیشن ہے جس طرح سے لکھا جا رہا ہے کہ دس از اے کمبینیشن جہاں پہ این کی ویلو ففٹین ہے اور آر کی ویلو الیون ہے and according to the formula obviously it's equal to fifteen کا factorial divided by r which is eleven eleven کا factorial multiplied by the difference of n and r کا فیکٹوریل جو یہاں پہ آپ دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ fifteen minus eleven is the difference اس کا فیکٹوریل تو اس کو ہم نے وہ جو پوائنٹ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ ہم نے ففٹین کے فیکٹوریل کو اس طرح سے ایکسپینڈ کیا کہ ہمارے پاس نیومریٹر میں الیون کا فیکٹوریل آ جائے تاکہ جو ڈینومینیٹر میں الیون کا فیکٹوریل ہے اس سے کینسل ہو جائے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جب ہم نے کیا تو ہمارا ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ بہت آسان ہو گئی اور اس کو جب کیلکولیٹ کر کے جواب ہم نے نکالا تو یہ total figure is in front of you کہ thirteen sixty five ways this is the answer کہ one thousand three hundred sixty five combinations بنتے ہیں اگر آپ کے پاس ففٹین پلیئرس ہیں اور آپ نے الیون پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں تو لٹ می سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ففٹین چھوٹا سا پرابلم پندرہ پلیئرز اور گیارہ سلیکٹ کرنے تھے تو کتنی بڑی فگر ہمارے سامنے آ گئی کہ thirteen hundred sixty five different option آپ کے پاس ہیں صرف گیارہ پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں یعنی this is a remarkable number of combinations اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہم کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی ان کی کتنی سگنیفیکینس ہے کہ such a simple problem and such a large number of combinations تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں ایک اور اگزامپل اور یہاں پہ ورڈ پرابلم اسی طرح سے کہ there are five white balls and four black balls in how many ways can we select three white and two black balls اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے یہ تھوڑا سا سوال مختلف ہو گیا کہ پہلے تو ہم کرتے رہے ہیں ہمیں این دیا ہوا تھا اور آر دیا ہوا تھا اب یہاں پہ دو علیحدہ بتایا گیا کہ five white balls four black balls پھر ان میں سے بتایا گیا کہ وائٹ میں سے تین سلیکٹ کرنے ہیں اور چار میں سے دو سلیکٹ کرنے ہیں تو اس قسم کے پرابلم کو کیسے حل کیا جائے گا یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ٹوٹل نمبر دو ڈفرینٹ ٹائپس آف بالز بتایا گیا ہے تو اس پرابلم کو اس طرح سے ہم حل کریں گے کہ we will deal with each separately کہ ہمارے پاس اگر پانچ بالس ہیں اور تین ایٹ اے ٹائم سلیکٹ ہونے ہیں اس ٹائپ کے تو اس کو ہم علیحدہ ایز اے سیپریٹ پرابلم حل کریں گے یعنی اس کا اپنا کمبینیشن فائیو سی تھری کا کمبینیشن بنے گا یعنی فائیو کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی تھری کا factorial multiplied by five minus three کا فیکٹوریل یعنی یہ کمبینیشن آپ نے ورک آؤٹ کر لیے کہ فائیو بالز جن میں سے تین ایٹ اے ٹائم سلیکٹ ہونے پھر آپ نے دوسرا کیس کہ total number of balls is four اور دو جو ہیں ان میں سے ایٹ اے ٹائم آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں بھی ایگزیکٹلی exactly وہی ہوا کہ فور کا factorial divided by factorial of two multiplied by the difference of four and two ان کا فیکٹوریل تو یہ بھی دو کا فیکٹوریل بنتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی آپ کے پاس ایک ویلو آ گئی اب آپ نے جب یہ کمبینیشنس نکال لیے تو یہ کمبینیشنس آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی جب سچویشن جب ہوتی ہے اور two different things can be done in m and n different ways تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ آئی ایکسپلینڈ کہ ان کی جو ٹوٹل نمبر آف ویز جو اویلیبل ہو سکتے ہیں that is a product of these two یعنی m into n ways وہاں پہ بنیں گے تو یہاں پہ کیس پر کیا بن رہا ہے جب یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ فائیو سی ٹو کو آپ ملٹی پلائی کریں گے ود فور سی ٹو یعنی آپ نے جو کمبینیشن نکالے ہیں اب آپ نے ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائی کرنا ہے تو آئیے let see how we did it تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کس طرح سے یہ یہ دو پروڈکٹ ڈائریکٹلی یہاں پہ دکھائے گئے کہ فائیو کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی تھری کا factorial into five minus three کا فیکٹوریل اور اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے چار کا factorial divided by factorial of two multiplied by factorial of four minus two اور یہ جب اس کو ورک آؤٹ کیا گیا تو یہ ٹوٹل آنسر سکسٹی آ گیا اب آئیے اس سلائڈ پہ دیکھیں کچھ یاد رکھنے والی باتیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہو جائے کہ ایک تو ہے کہ آپ کمبینیشن ورک آؤٹ کر سکتے ہیں خود ویری سمپل لیکن کئی جگہ پہ ایسی ٹرمز آ جاتی ہیں جو بڑی ریڈیلی یو نو کہ اس کا آنسر یہ ہے کچھ اسپیشل کیسز ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس میں وہ ٹوٹل نمبر یا ون نکل رہا ہے یا این نکل رہا ہے یا ایک اسپیسیفک جس طرح سے یہاں ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ اس کو اگر آپ کریں گے تو آنسر یہ نکلے گا اور every time it will be the same تو یہ ایک بڑے اچھے پوائنٹرس ہیں یاد رکھنے کے لیے کہ جب کمبینیشنس کی بات ہو اور آپ کو اس ٹائپ کا کمبینیشن نظر آ جائے تو اس کا directly you can draw conclusion کہ اس کا جواب یہ ہے you don't have to actually solve the problem directly آپ اس پہ یہ اپلائی کریں اور اس سلائیڈ پہ وہ کمبینیشن دکھائے گئے ہیں let's have look at those تو پہلا کیا ہے این سی زیرو بتایا گیا کہ اگر یہ صورت حال ہو این سی زیرو یعنی none no selection at a time تو وہ کیا ہے اور دوسرا کہ این سی این اگر یہ ہے تو پھر بھی کیا جواب نکل رہا ہے تو آنسر از ون یعنی یہ ٹرم اگر آپ انکاؤنٹر کریں این سی زیرو یا این سی این تو اس کا آنسر ون ہوگا اور یہاں ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ فور سی زیرو یہ برابر ہے فور سی فور کے اور آنسر از ون یعنی کوئی بھی فگر اگر یہاں پہ ہو یہاں تو اگزامپل کے طور پہ فور سی زیرو لی گئی it could be anything five C zero ten C zero whatever the value it is irrespective کہ ویلو کیا ہے اگر آپ سلیکشن زیرو کر رہے ہیں تو جواب ایک ہی ہوگا سملرلی اگر آپ کی ویلو این کی این سی این کی ویلو ہے یعنی چار ٹوٹل ہے اور سلیکشن بھی چار ہے تو آنسر از ون پھر آپ اگلا دیکھیے کہ اگر این سی ون ہے تو اس کو کیسے لکھا جا رہا ہے کہ یہ برابر ہے n into n minus one کے اور آنسر از این یعنی این سی ون اور n C n minus one کے کیس میں آنسر این ہوگا اور اس کی اگزامپل دیکھیے کہ فور سی ون تو اس کو کیسے لکھا جا رہا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں فور سی تھری چونکہ یہ ایک ہی بات ہے اور اس کا آنسر ہے for which is n in this case اس کے بعد دیکھیے لاسٹ پوائنٹر کہ این سی آر جب ہے تو اس کا آنسر ہے n C n minus r یہ برابر ہیں ایک دوسرے کے تو یہاں بھی یہ فائیو سی ٹو کو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں فائیو سی تھری تو یہ آپ کو بڑے اچھے ایک سلیکٹڈ کمبینیشنس تاکہ یاد رہے کہ اس ٹائپ کے جو کمبینیشنس ہیں ان کو ہم امیجیٹلی اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھیں اب یہاں پہ کمبینیشنس کی بات ختم ہو گئی کہ کمبینیشن کیا تھے and let's just make a very quick review کہ what did we learn in کہ کمبینیشنز آپ نے دیکھا کہ ویری اسٹریٹ فارورڈ طریقہ اور اس کو جو ٹوٹل نمبر ہے جس طرح سے اس کو لکھا جائے گا این سی آر یعنی n total item C stand for combination r for selection اور اس کو آپ اس کا فارمولا بھی بتایا گیا کہ ایکول ٹو این کا فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی آر کا فیکٹوریل اور پھر این مائنس آر کا فیکٹوریل اس کو ہم حل کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہ لاسٹ سلائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پوائنٹرس کے اس کو سمپلیفائی بھی کیا جا سکتا ہے آئیے اب اس سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ بائی نومیل ایکسپینشن کیا ہے اور کمبینیشنز کا استعمال بائنومیل ایکسپینشنس میں کیسے ہوگا تو let's first look at the definition اور کس کیسے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے an expression consisting of two terms joined by plus اور minus sign is called a binomial expression please note the term binomial expression اور خاص بات کیا بتائی گئی ہے کہ پلس اور مائنس سائن اور پھر ایگزامپل بھی دی گئی ہے کہ expressions such as a plus b this is one type of binomial expression پھر اے مائنس بی یہ مائنس سائن یہاں آ گیا پھر x plus y raise to two یہ سارے بائنومیل ایکسپریشنس ہی ہیں پھر آپ کو چار قسم کے بائنومیل ایکسپریشنس خاص طور پہ یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں and there is a reason for it کہ x plus y raise to one is obviously x plus y x plus y raise to two تو اس کا آنسر جو اکثر ایوری بڈی پرہیپس نو اس کے x raise to two plus two x y plus y raise to two پھر x plus y raise to three تیسرا ایکسپریشن تو اس کو جب ایکسپینڈ کیا جائے گا تو x raise to three plus three x raise to two y plus three x y raise to two plus y raise to three اور چوتھا expression x x plus y raise raise to to two four four is equal plus four x raise to three y plus six x raise to two y raise to two plus four x y raise to three plus y raise to four اب یہ چار آپ کو ایکسپریشن دکھائے گئے ایکسپینڈ کیا گیا انہیں ایکسپینشن اس کو بائی نومیل کہا جا رہا ہے کہ expressions on the right hand side are called by expansions so let me see a word ہے کہ بائی ایکسپینشنس ایک ٹرم اب آپ کو آپ نے first time you encountered it لیکن اس سے پہلے بائنومیل ایکسپریشن کی بات ہو گئی یعنی بائنومیل ایکسپریشن بائی ڈیفینیشن بتایا گیا کہ پلس اور مائنس سائن درمیان میں ہوگا اور اب ایکسپینشن کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر ایکس پلس وائی کو ہم ایکسپینڈ کریں ایکس پلس وائی کی پارس یعنی ریس ٹو ون یا ٹو یا تھری یا فور یہاں پہ صرف چار کی حد تک ایکسپینڈ کیا گیا ہے but it is it is just to give you an idea کہ اس قسم کی جب ایکسپینشنس ہوں تو کیسے وہ کی جاتی ہیں there is a certain logic about it اور کیسے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے دس از دا بیسک آئیڈیا یہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس وجہ سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ اس میں ایک لاجک ہے ایک خاص طریقے سے یہ ٹرمز پلیز نوٹ کہ ایک پیٹرن ہے جس طرح سے یہ ایکسپینشن ہو رہی ہیں اور اس میں خاص پیٹرن کیا ہے کہ ایکس پلس وائی آپ دیکھیں کہ فرسٹ جو تھی x plus y raise to one تو ایکس پلس ون اور x plus y raise to two جب ہوا تو اس میں دو terms outer terms x raise to two اور وائی ریز ٹو ٹو ہیں درمیان میں پھر ٹو ایکس وائی آیا اور نیکسٹ آپ دیکھیں کہ x plus y raise to three کی جب بات ہوئی ہے تو اب یہاں پہ again two terms on the extremes one to the left and one to the right جو ایکس ریز ٹو تھری کی ٹرم ہے اور اینڈ پہ جا کے وائی ریز ٹو تھری کی ٹرمس ہے اور پھر درمیان میں ایکس وائی ڈفرینٹ پارس اور پھر وہ پیٹرن ہے خاص کہ x raise to y x x square into y اور پھر x into y square so there is a very clear pattern how these expansion are being made پھر آپ نے دیکھا کہ x raise to x plus y raise to four جب ہو رہا ہے تو وہاں بھی وہی بات کہ x raise to four first term ہے اور وائی ریز ٹو فور آخری ٹرم ہے درمیان میں یہ ویلیوز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں دس وی ول لرن سون یہ آپ کے لیے اس کا ایک لاجک ہے ایک میتھڈ ہے کہ کس طرح سے یہ ٹرم ایوالو ہوتی ہیں تاکہ یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہمیں یہ ایکسپینشنس کرنی پڑیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میں نے یاد ہی نہیں کیا یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہے تو actually there is a method about it and that method you have to understand اس کی اپلیکیشن ہے کئی جگہ پہ سمپلیفیکیشن ایکسپریشنس کی کرنی پڑتی ہے تو then it is very handy to know these methods تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ the coefficient of the binomial expansion for any binomial expression can be written in combinatorial notation کیا مطلب ہوا لیٹ می سی ورڈ کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے ایکسپینشن جو ہم نے کرنی ہے فروم دی ایکسپریشن اس کو ہم ایک خاص طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور اس کو کمبینیشنس کا طریقہ کمبینٹوریل انگریزی میں کہا جا رہا ہے یعنی in terms of different combinations آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ کمبینیشنز آ گئے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یہاں فرسٹ ٹائم آپ پتہ لگا کہ اچھا یہ تو ناؤ آئی سی دی ایپلیکیشن کہ یہ بائنومیل ایکسپینشن میں کیسے کمبینیشن استعمال ہوں گے تو let see how it is organised اس کا ایک خاص میتھڈ ہے خاص پیٹرن ہے تو let's go back to the slide اور یہاں دیکھیں کہ یہ ایکس ریز ٹو فائیو لیا گیا x y x plus y raise to five اور کس طرح سے یہ ایکسپریشن لکھا جا رہا ہے کہ فائیو سی زیرو اور پھر ایکس ریز ٹو فائیو یعنی پہلا اس کا کوفیشنٹ فائیو سی زیرو ہے اور پھر ایکس ریز ٹو فائیو ہے پھر نیکسٹ ویلو آپ دیکھیں پلس فائیو سی ون یعنی پچھلی ٹرم تھی سی زیرو اب یہ سی ون ہو گئی اور اس کو یہاں پہ بجائے ایکس ریز ٹو فائیو کے تو ایکس ریز ٹو فور ہو گیا اور وائی ساتھ آ گیا یعنی ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ایکس ریز ٹو فائیو تھا اب پار کس طرح سے کی گئی کہ ایکس کی تو پار کم ہو گئی لیکن ادھر وائی آ گیا وائی کی پار ون یعنی ملا کے فائیو دونوں کی پار اگر آپ ایڈ کریں تو فائیو ہی بنتی ہے تو five C one in x raise to four into y پھر پلس پھر فائیو سی ٹو کا کمبینیشن اور یہاں پہ اب ایکس کی ایک پار اور کم ہو گئی ایکس ریز ٹو تھری اور y کی ایک پار بڑھ گئی یعنی وائی ریز ٹو ٹو اور وہ دونوں ملا کے آپ دیکھیں 3 پلس ٹو از فائیو پھر نیکسٹ ٹرم 5 سی تھری اور x ریز ٹو پچھلی x کی پار تھی 3 اب ایک کم ہوئی تو x ریز ٹو ٹو اور y کی پار پچھلی تھی 2 تو اب y ریز ٹو تھری ہو گیا پلس 5 سی فور یعنی پچھلا پچھلی ٹرم آپ دیکھیں 5 سی تھری تھی اور اب یہاں پہ آ گیا فائیو سی فور ایکس پچھلی ٹرم میں ایکس ریز ٹو ٹو تھا اور یہاں ایکس رہ گیا اور وائی کی ٹرم جو لاسٹ تھی وہ وائی ریز ٹو تھری اور اب یہ وائی ریز ٹو فور ہو گیا اور plus five C five y raise to five یعنی آپ دیکھیں کہ جب یہ وائی فور پہ پہنچ گیا تو اس کے بعد کو فردر یہ کمبائنڈ ٹرمز نہیں ہیں چونکہ next term is obviously y raise to five تو یہ ایک بڑا ہی کلیئر پیٹرن کہ کس طرح سے یہ ویلوز لکھی جا رہی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے پچھلی سلائڈ پہ کچھ کمبینیشن ہم نے اسٹڈی کیے تھے let's have look at those ones again کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ four C zero equal to one اور four C four equal to one اور فور سی ون یعنی جہاں پہ اس قسم کی ٹرم لکھی ہوئی ہے فور ون یا فور تھری تو یہ اکول ٹو فور ہی ہے یعنی این کے برابر تو اس کی اپلیکیشن اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ٹرم جو تھی نا فائیو سی زیرو آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پہ ون ہے اس کو کنورٹ کر دیا گیا اور you can see this right through پہلی ٹرم میں فائیو سی زیرو کی ویلو ون ہے پلس جو اگلی ٹرم ہے وہ تھی فائیو سی ون اور یہاں بھی وہ فائیو اب رہ گئی پھر نیکسٹ ٹرم آپ دیکھیں کہ اس میں جو فائیو سی ٹو تھا اب وہ کنورٹ ہوا ٹین میں اسے next term five C three یہ ٹین میں کنورٹ ہوا اور لاسٹ جو کنورشن ہے کہ five C four again five میں کنورٹ ہوا اور لاسٹ جو ہے فائیو سی ون یہ ون میں کنورٹ ہوا تو اس طرح سے بائی اپلائنگ دیز کومبینیشنس اس طرح سے ٹرمز اگر آپ لکھیں اور پھر وہ کنورشن میتھڈ استعمال کریں تو you can convert it into this form of equation یعنی یہاں پہ x plus y raise to five کو ہم نے جب ایکسپینڈ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ x raise to five plus five x raise to four into y plus ten x raise to three y raise to two plus ten x raise to two into y raise to three plus five x y raise to four plus y raise to five تو اس سے ہم نے کیا سیکھا let's go over it now کہ یہ آپ نے ایک طریقہ آپ کے پاس آ گیا کہ کوئی بھی بائنومیل ایکسپینشن ٹو اینی پار یعنی یہاں پہ x plus y raise to five تھا تو اس کا ایک بڑا کلیئر پیٹرن آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو پار تھی نا ایکس ریز ٹو فائیو تو اسی طرح سے پھر کمبینیشن جو ہے فائیو سی زیرو پھر وہ چینج ہوتا گیا five C one five C two five C three five C four پھر آخر پہ جا کے تو وہ ختم ہو گیا تو یہ آپ نے دیکھا کہ پھر اس پہ ڈائریکٹلی وہ جو سمپلیفیکیشن والے کمبینیشنس کی ویلیوز تھیں وہ اپلائی ہوئی and once you do that تو جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ قسم کا ایکسپریشن ہو تو آپ اس قابل اب ہو گئے کہ بائنومیل ایکسپینشن کو آپ without any difficulty you can handle it یعنی میتھڈ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ میں نے اس طرح سے لکھنا ہے کمبینیشن استعمال کرنے ہیں اور اس طرح سے میں نے ان کو پھر کنورٹ کرنا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ اب چلیں اب اس کا کچھ اور پوائنٹر آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور یہ ہیں کہ an expression x plus y raise to n اور یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ coefficient of first and last term is always one مثلاً تو پہلی value x raise to five ہوگی کوفیشینٹ ون ہے اور آخری ویلیو بھی y raise to five coefficient is one پھر ایک آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ coefficient of any other term کس کے برابر ہوگا کہ coefficient of previous term power power of x previous previous term divided by number of term اس کو دوبارہ دیکھیے کہ coefficient of any other term اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس کو آپ کیسے نکال رہے ہیں کہ پچھلی جو ٹرم تھی اس کے کوفیشنٹ کو ملٹیپلائی ہم کر رہے ہیں اور پچھلی ٹرم کی جو پار تھی مثلا فائیو اگر ہے تو یہاں پہ وہ فائیو آئے گا اور اس کو فروم پریویس ٹرم ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں نمبر آف دیٹ ٹرم یعنی نمبر میننگ کہ اگر وہ نمبر ٹو تھی سیکنڈ پوزیشن میں تھی تو آپ اس کو you will treat that as number two تو آئیے تھوڑی سی بات اب ہو جائے فائنل آن بائنومیل ایکسپینشن تو آپ نے دیکھا کہ we started with factorials then we went on to permutations then on to combinations اور پھر بائنومیل ایکسپینشن تو یہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں how they are interrelated اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں انٹیگریٹڈ ہیں اور لاسٹ جو آپ نے دیکھا کہ ایون بائنومیل ایکسپینشن بڑی آسانی سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں as long as you understand the concept of combinations پھر ایک میتھڈ بھی ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا تو آئی سجیسٹ کہ آپ اس قسم کی جو ایکسرسائز ہیں کورس کی ویب سائٹ پہ کورس آؤٹ لائن میں ریفرنسز دیے گئے ہیں such questions should be solved تاکہ آپ کے کانسیپٹس بہتر ہو جائیں یہ بڑا دلچسپ یہ کام ہے خاص طور پہ یہ بائنومیل ایکسپینشنس تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ ایکسرسائز کریں x plus y raise to ten x plus y raise to fifteen x plus y raise to seven you know there is no big deal about it یہ میتھڈ آپ کے سامنے ہے تو اس پہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں it would be very interesting for you تو یہاں پہ تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ تھا پرموٹیشن کمبینیشن اور فیکٹوریلس بائنومل ایکسپینشنس یہ ختم ہوا اور اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پرابیبلٹی تو آئیے سلائڈس کی طرف چلیں پرابیبلٹی ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا یہاں پہ میں آپ کو پرابلم دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے اور کیسے یہ اس قسم کے پرابلمس حل کیے جاتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے کہ ایک پروجیکٹ ڈیولپمنٹ مینیجر ہے ایک کمپنی ہے وہ ٹوائز مینوفیکچر کر رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نئی پروڈکٹ لائن ہم کیوں نہ شروع کریں new toys to be introduced into the market تو یہ نئے ٹوائے کیوں نہ ڈیولپ کیے جائیں لیکن کچھ ایسی سچویشنس ہیں جو اس پہ اثر ڈال سکتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ٹوائے جو نیا وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اس کا انہوں نے نام رکھا ہے ایک ٹی وی سیریز کے نام کے ساتھ اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ ٹی وی ان, انہیں معلوم ہے کہ یہ ٹی وی سیریز شروع ہونے والا ہے اور ٹوائے کا نام بھی وہی رکھ رہے ہیں تو جب وہ ٹی وی سیریز شروع ہو جائے گا اور پبلک اسے دیکھنے لگیں گی تو کمپنی کا خیال ہے کہ اس وجہ سے ان کی سیل بڑی اچھی ہو جائے گی اور انہوں نے ایسیس کیا کہ چانس فورٹی پرسینٹ ہے کہ یہ ٹی وی سیریز واقعی دکھایا جائے یہ امپلیمنٹ ہو جائے اور اگر یہ ہوا تو فرسٹ یئر ایسٹیمیٹ کے بارہ ہزار یونٹ کی سیل ہوگی پھر انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہوا ہے کہ پروفٹ بھی ایک ہوگا تو روپیز ٹو پر ٹوائے ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمارا پروفٹ بھی ہوگا then there is another point کہ with T V series sale میں بھی ٹو تھاؤزینڈ یونٹس اونلی اور کمپنی نے آلریڈی پانچ لاکھ روپیہ انویسٹ بھی کر دیا پھر اور کچھ باتیں ہیں کہ ایک رائیول کمپنی ہے انہیں جب پتہ لگا کہ یہ کمپنی ایک نیا ٹوائے انٹروڈیوس کر رہی ہے تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک سملر ٹوائے جو سستا بھی ہو اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں اور اگر یہ رائیول کمپنی اپنا ٹوائے مارکیٹ میں لے آئی تو forecast will not be twelve thousand but eight thousand units only اور چانس کے رائول وہ ٹوائے مارکیٹ میں لے آئے گا اس ففٹی پرسینٹ تو اب چوائسیز کیا ہیں یعنی مینیجر کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ کیا کیا جائے تو پہلا سوال کہ should be abandon this new product development scheme پہلا یہ چوائس ہو گیا کہ اس کو ڈراپ کرتے ہیں دوسرا کہ no we risk new development یعنی چوائسیز کمپنی کے پاس کیا ہیں کہ یا تو نئے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرنا یا کرنے کا آئیڈیا ختم کر دیں اور یا رسک لیں اور نیا نئی ڈیولپمنٹ کریں تو کیسے یہ اس کا فائنینشیل ریزلٹس پہ کیا اثرات ہوں گے یہ کمپنی کے لیے کیا what will be the situation what should be done تو یہ پرابلم آپ کے سامنے ہے ٹپکل سچویشن جہاں پہ پرابیبلٹی تھیوری کا استعمال ہوگا so let's discuss this before we proceed any further تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا دلچسپ سوال ہمارے سامنے آ گیا کہ پلان ایک کمپنی بنا رہی ہے سوچ رہے ہیں یہ پروڈکٹ بناتے ہیں پھر وہ لیکن کئی دوسرے فیکٹر ساتھ سامنے آ گئے اور نتھنگ از سرٹن وہ ٹی وی پروگرام آتا ہے یا نہیں اس کی پرابیبلٹی بتایا جا رہا ہے فورٹی پرسینٹ ہے چانس ہے کہ واقعی وہ ٹی وی پروگرام آ جائے فورٹی پرسینٹ چانس ہے تو اگر وہ آ گیا تو سیل تو بڑی اچھی ہو جائے گی بارہ ہزار یونٹ فور کاسٹ کیا گیا اور لیکن ساتھ ایک اور بھی بات کہ اگر رائیول پکچر میں آ جاتا ہے تو وہ اپنا پروڈکٹ لانچ کرے گا اس کی اپنی پرابلٹی ففٹی پرسینٹ ہے تو یہ ٹپکل اس قسم کے پرابلمس اکثر بزنس سچویشنس میں انسرٹنٹی اس کو کہتے ہیں planning under uncertainty uncertain conditions nothing is sure کیا ہوگا but the manager has to make a decision what to do تو اس یہ ٹیپیکل پرابیبلٹی تھیری کی اپلیکیشنس ہیں کیسے ہم اس کو پرابلم کو کیسے ڈیفائن کریں what are the formulae what are how are the calculation تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں کہ واٹ از پرابیبلٹی تو پہلے تو یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے پرابیبلٹی کے ساتھ اور ڈیفینیشن کیا ہے کہ probability is making assessment of chances بہت simple definition making assessment of chances let me see a word here again probability یعنی ہے ہی سارا یہ اٹس آل اباؤٹ چانسز کہ اس ایونٹ کے ہونے کا کیا چانس ہے اس کو پروبلٹی کہا جا رہا ہے کہ ہر سچویشن میں ہم نے ہم اسیس کریں گے کہ اس کی اکرنس کے چانسز کیا ہیں تو لیٹس ناؤ اس کی there are different types of probability یہ چانسز کیسے اسیس کیے جاتے ہیں تو اس کی let me give you an advance explanation before we move to the slides کہ اصل میں یہ دو قسم کی پرابلٹیز ہوتی ہیں ایک پرابیبلٹی ہوتی ہے کہ جس میں you can determine the outcome مثلاً آپ ایک کوائن ٹاس کر رہے ہیں تو آپ کو یو مورلسٹ نو کہ یا ہیڈ یا ٹیل ایگزام دے رہے ہیں تو یو نو کہ یا پاس یا فیل اس قسم کی سچویشنس جہاں پہ نون ریزلٹس ہیں it's will be either of perhaps two situations یہ دو ایگزامپل جو میں نے آپ کو دیں تو یہ ایک خاص قسم کی پرابیبلٹی اسیسمنٹ ہے جہاں پہ آؤٹ کم نون ہے اس کو آپریوری کہا جاتا ہے یعنی priori from the word prior کہ یہ پہلے ہی ہمیں پتا تھا اس کو اے پھر پری پی آر آئی او آر آئی آپریوری کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو معلوم تھا تو this is one type of probability where you can figure out in advance you can make a calculation اور دوسری پرابلٹی وہ ہے اس کی ایگزامپل ہے کہ ایک فیکٹری میں مشینیں چل رہی ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس مشین کا کیا چانس ہے کہ یہ اس ہفتے میں آؤٹ آف آرڈر نہ ہو تو یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے اس قسم کی جو پرابلٹی ہوگی ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹا کوئی ویلیو نہیں جو ہم کہہ سکیں کہ یہ مشین واقعی اس کے کیا چانسز ہیں تو اس قسم کی پرابلٹی کیسے ورک آؤٹ کی جاتی تو اس کا نارملی بیسس ہوتا ہے کہ you monitor the situation collect the data you develop a database وہ اتنی انفارمیشن آپ جمع کرتے جاتے ہیں اور فگرس کو آپ پریپیئر کرتے جاتے ہیں اسٹیٹسٹکس ورک آؤٹ کرتے جاتے ہیں اور اس قسم کی جو نارمل سچویشنس ہیں ان کو آپ نوٹ کر کے then you derive values about the occurrence of such failures تو اس قسم کی جو پرابیبلٹی کیلکولیشنس ہوتی ہیں ان کو ایکسپیریمنٹل پرابیبلٹی کہا جاتا ہے that you have to collect the data first and then you apply the results of that data تو یہ دو قسم کی پرابیبلٹی کی ٹائپس ہیں which we are going to look at students آپ کا first introduction to probability two types ہم نے ڈسکس کی آپریوری اور ایکسپیریمنٹری ان کی تفصیلات ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں میں صرف اتنا ہی پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ in most of the situations خاص طور پہ بزنس انٹرپرائز میں جو کرنسز ہیں یہ ایکسپیریمنٹل پرابیبلٹی کے ایریا میں آئیں گی اور those will will based on actual collection of statistics collection of data and preparation of statistics پھر اس کے اپنے رولس ہیں پرابیبلٹی کے دو ٹائپس کی اینڈ اور رولس ہوتے ہیں جو اگلے لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے پھر پرابیبلٹی ہے تو بہت آسان concept formulae are very very straightforward very simple but the real problem is to formulate how to resolve the probability calculations اس سبجیکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تو بہت ہی آسان لیکن جب سوال حل کرنے لگتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اس فارمولے کو اپلائی کیسے کیا جائے but don't worry we are going to deal with this problem یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے بڑا دلچسپ بھی ہے تو یہ ساری باتیں together with a number of case studies which I prepare for you we will do in the next lecture reminder once again کہ اب آپ نے وہ پرموٹیشن کمبینیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے اس کو مت بھولیے and don't forget your assignments also visit your visit the website of the course وہاں پہ آپ کے لیے ڈفرینٹ گائیڈ لائنس موجود ہیں so continue with this work and the studies تو اس نوٹ پہ میں آج کے لیکچر کو کلوز کر رہا ہوں I hope you continue working with all these topics seriously students آج بھی بڑی نئی باتیں کئی نئی باتیں مجھے امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا کئی میتھمیٹیکل باتیں ہوئیں پرموٹیشنس کمبینیشنس اب پرابیبلٹی کی بات شروع ہوئی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ Thank you.